وقال الله تبارك وتعالى في موزع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امت يدخلون الجنة الا من نبا قالوا من نبا یا رسول اللہ قال من اتعنی دخل الجنة ومن عسانی فقد ابا رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب وعن انس رضی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه مسلم في كتاب الايمان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما آمین تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی یہ سب لائق و سزاوار ہے اس ہستی کے لیے جو خالق کائنات ہے جو قادر مطلق ہے اور جس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء پر اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسل وسلم وبارک علیہ قرآن کریم کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کل چمن کالونی مسجد اہل حدیث کے اندر کیا تھا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم اس میں جو ایک ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ وہ ٹکڑا ہمیں نبی اکرم کی تین حیثیتیں نبی اکرم کی دو حیثیتیں بتا رہا ہے پہلی حیثیت آپ کی محمد ابن عبداللہ اور دوسری حیثیت آپ کی محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ٹکڑا ہے ترجمہ اس کا بہت سلیس اردو میں بہت آسان محمد اللہ کے رسول ہیں پہلے نام بتایا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے محمد پھر آپ کا عہدہ اور آپ کا منصب بتایا گیا ہے کہ آپ کا عہدہ اور آپ کا منصب کیا ہے کہ آپ رسول ہیں اور تیسری چیز اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس عہدے پر اور اس منصب پر فائز کس نے کیا ہے وہ ذات کون ہے وہ ہے اللہ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم نے اوروں کو جو عہدے دیے ہیں امامت کا بزرگی کا وہ اللہ نے نہیں دیا ہے وہ انسانوں کا دیا عہدہ ہے مثلا چار امام آئے چاروں برحق ہیں یہ اللہ نے نہیں کہا یہ نبی نے نہیں کہا بقول ان کے یہ امت کا اجماع ہے بقول ان کے اور الشارت و تقف العقل عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے بقول ان کے امت کا اجماع ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد چار امام آئیں گے چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لینا اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ چار نبی اکرم کے بعد ہم چار اماموں کو بھی پیدا کریں گے ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا وہ بزرگی کا یا امامت کے عہدے پر جو فائز کیا ہے وہ انسانوں نے فائز کیا ہے اور انسان انسان کو جب کسی عہدے پر فائز کرتا ہے تو اس سے غلطی ممکن ہے ہم آج کسی کو نوکری دیتے ہیں کل ہمارا تجربہ غلط ثابت ہوا اس کو ہٹا دیا اور یہ کیس ہم دیکھتے رہتے ہیں آج ہمارا چیف منسٹر کون ہے کل دوسرا آیا اس نے اپنے چاہنے والوں کو رکھ لیا اور پرانوں کو ریجیکٹ کر دیا انسان انسان کو جب کوئی عہدے پر فائز کرتا ہے تو جس کو فائز کر رہا ہے اس سے غلطی ممکن ہے کہ وہ غلط غلطی کرے لیکن اللہ جس کو کسی عہدے پر فائز کر رہا ہے اس سے غلطی کا ہونا ممکن نہیں اس لیے ہم نے آج کسی کو امامت کے لیے رکھا کل اس کی تقریر مسجد کے متولی کے خلاف ہو گئی متولی نے نکال دیا یہ آئے دن دیکھتے ہیں کیونکہ یہ امامت ہم نے اس کو سونپی ہے اور ہم جب چاہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ جس کو رسول بنا رہا ہے اس سے غلطی کا ہونا ممکن نہیں اس لیے بزرگان دین اگر کوئی بات دیں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس عدالت میں جس سے غلطی کا ہونا ممکن نہ ہو یعنی سپریم کورٹ میں اور اسی لیے اللہ نے کہا ماں آتا تم رسول تمہیں جو دے وہ لے لو یہ نہیں کہا کہ ماں آتا کم محمد فخو محمد تمہیں جو دیں وہ لے لو کیونکہ دو حیثیتیں ہیں آپ کی ایک محمد ابن عبداللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی آپ چالیس سال کے بعد رسول بنے نبی بنے وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی اور وہی ملنے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی دیا وہ آپ نے اللہ کے رسول کے رسول ہونے کی حیثیت سے دیا ہے وہ آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں دیا ہے آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جو چیزیں دیں اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو بات دی اس کو ہر حال میں لیا جائے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے جیسے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ تو بھی رسول کی بیوی ہے اور خدیجہ بھی رسول کی بیوی تھی خدیجہ کا درجہ اونچا ہے یا تیرا چھ بچے خدیجہ سے پیدا ہوئے اللہ کے نبی قربانی کے دن جب گوشت آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ گوشت کی بوٹی کو اٹھاتے تھے اور منہ تک لے جاتے تھے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اٹھائیے فت الباری دیکھیے اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آج کے دن آنکھوں میں آنسو کیسے کہا کاش میری خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوتی چھ بچے خدیجہ سے جب غار ہرا میں وہ پہلا واقعہ سامنے آیا نبی اکرم کے اور حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور کہا اقرا آئے محمد پڑھو اقرا یا محمد آئے محمد پڑھو تو ظاہر بات ہے جس نے الف بے سے کبھی نہ پڑھا ہو الف بات آسا کبھی نہیں پڑھا ہو اس کا جواب جو تھا امام بخاری دیتے ہیں کتاب و بدل وہی کے اندر بقاری میں پڑھا ہوا نہیں پکڑا کھینچا دبایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہیں میری جان نہ چلی جائے پھر چھوڑا کا یقرا محمد اے محمد پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا ماں نا بقاری میں کیا پڑھوں پھر دبایا پھر چوڑا پھر کہا محمد پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا پھر دبایا پھر کہا یہ خلق آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد میں آپ اپنے گھر کی طرف گئے کہتے زم ملونی زم ملونی خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ لقد خشی تو اعلیٰ نفسی آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کیا کہا کل واللہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقسب المعدوم وتقر الزیوف زائف کتنی صفتیں بتا رہی ہیں ارے آپ تو انکا لتصل الرحم آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں آپ تو قرابت داری کا رشتہ جوڑتے ہیں آپ توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آئے ہیں آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یہ اوصاف ہیں نبوت سے پہلے کے نبوت تو آج ملی ہے وہی آج آئی ہے اور ہم حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں یہ کام آپ یعنی نبوت سے پہلے کے جس کے یہ اوصاف ہوں وہ نبوت کے بعد اس کے اوصاف کیا ہوں گے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تسلی دیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا لیکن جب کسی نے پوچھا عائشہ تیرا درجہ زیادہ اونچا ہے یا خدیجہ کا دونوں بیوی ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا تھا میرا درجہ اونچا ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے پوچھا تھا عائشہ کیسے خدیجہ سے بچے ہیں خدیجہ پر مجھے رشک بھی ہوتا ہے خدیجہ میری ایسی بیوی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی مجھے دوسری شادی کا خیال بھی نہیں آیا یہ ساری فضیلتیں خدیجہ کو حاصل ہے تم کیسے کہہ رہی ہو کہ عائشہ میرا درجہ اونچا خدیجہ کا نہیں فرمایا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے آپ نے جو شادی کی تھی اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور مجھ سے جب آپ نے نکاح کیا تو اس وقت آپ کی عمر اکیاون سال تھی اور جب میں رخصتی ہو کر ودا ہو کر آپ کے گھر پہ آئی تو آپ کی عمر چون سال کی ہوئی اور میں نو سال دس سال آپ کے ساتھ رہی تریسٹھ سال کی عمر میں آپ اس کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کا چون سال کی جب میں ہوئی تو میں آپ کے نکاح میں آئی میں آپ کے گھر میں آئی میری ودا ہوئی خدیجہ سے نکاح محمد ابن عبداللہ نے کیا تھا اور مجھ سے نکاح محمد الرسول اللہ نے کیا تھا عائشہ کیا جواب دیتی ہیں کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی تھیں اور میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں رسول بننے سے پہلے آپ نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا اور رسول بننے کے بعد مجھ سے نکاح اپنے اللہ کے حکم سے کیا اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ کی اور محمد الرسول اللہ دونوں کی بیوی ہوں آپ کی دونوں حیثیتوں کو دیکھو میرے بھائیوں معاشہ کا یہ جواب سنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فت الباری حافظ ابن حجر نے اسقلانی نے نقل کیا حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی اٹھے اور حضرت عائشہ کی پیشانی کو بوسا دیا فرمایا اللہ تجھے خوش رکھے جس طریقے سے تو نے میرے دل کو خوش کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے نام ہے محمد عہدہ ہے رسالت اور دینے والی ذات ہے اللہ کی دیکھیے آپ نے محمد ہونے کی حیثیت سے محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں تھی ان کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے دلیل دیکھیے وعن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فقیل بعد ما سلم ازید فی الصلاه قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم فقال انما انا بشر انسا كما تنسون فاذا نسيت فذكروني رواه البخاري في كتاب الصلاه اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ امام تھے ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے صلی بھول گئے اور کی نماز آپ نے چار کے بجائے پانچ رکعت پڑھا دی صلی ظہر کی نماز چار کے بجائے پانچ رکعت پڑھا دی فقیلہ بعد ما سلم جب آپ سلام پھیر چکے سلام آپ نے پھیر لیا تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا آپ سے پوچھا گیا عزیدہ اے اللہ کے نبی کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے کیا نماز بڑھا دی گئی ہے کہا کیا بات ہے معاملہ کیا ہے نہ تو گھٹائی گئی نہ بڑھائی گئی اگر نماز میں اضافہ ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی سے مطلع کر دیتا اور اگر کم کر دی گئی ہوتی تو میں اطلاع دے دیتا اچانک میں نہ تو کم کرتا نہ زیادہ کرتا آخر بات کیا ہے قالو جمع مذکر غائب کا سیغہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نے نہیں بلکہ تمام مسجد کے صحابہ نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ سب چیخ پڑے کہنے لگے سلیت خمسن تب تو آپ نے پانچ رکاتیں پڑھا دی ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے تو پانچ رکاتیں ادا کی ہیں جبکہ چار رکاتیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہ بڑھائی گئی ہے نہ گھٹائی گئی ہے جب آپ نے اتنے لوگوں کی تصدیق دیکھ لی کہ ہاں یہ پانچ رکاتوں کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پڑھائی آپ نے اپنی غلطی کو مانا بھول چوک کو مانا بس آپ پلٹے سجدتین آپ نے صرف دو سجدے کیے سجدے سہو صرف دو سجدے کیے اور دو سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد یوں صحابہ سے مخاطب ہوئے انما انا بشر انسا کما تنسونا فیضا نسیت فذکرونی او میرے ساتھی ہو میں بھی تو ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو انما انا بشر میں بھی تو ایک انسان ہوں انسا کما تنسونا میں بھی تو ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو انسان ہونے کے ناطے سے تم بھی بھولتے ہو ہم بھی بھولتے ہیں تم بھول گئے میں بھی بھول گیا بس جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں فیضا نسی تو جب میں نماز میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو یعنی سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کہہ کر مجھے یاد دلا دیا کرو میرے بھائیو اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور مسئلے نکالیے اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صلی ظہر کی پانچ رکعت پڑھا دی پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا حدیث پڑھتے جاؤ اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے محبت رسول کے دعوے دارو اور محبت رسول کے ٹھیکے دارو ذرا اس حدیث کو بھی اپنا آئیڈیل صلی و خمسن وہی نماز پڑھ رہے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ یہ چار پڑھ رہا ہوں کہ پانچ پڑھ رہا ہوں ہمارے یہاں کی بلیوں کو قیامت تک کی خبر ہے نبی اکرم کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ چار پڑھ رہے ہیں کہ پانچ پڑھ رہے ہیں یہاں لوگ بےچارے بریلی میں تقریر کرتے کرتے خانے کعبہ کا کتا بھگا دیتے ہیں تصور کیجیے پہلا مسئلہ سلس خمسن پانچ رکعت آپ نے پڑھا دی پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف جب رخ کیا اور صحابہ نے جب پوچھا زیدہ نماز بڑھا دی گئی ہے یعنی کلام ہو رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے نبی کہہ وہ رکھا کیا بات ہے کہا آپ نے پانچ رکعت پڑھا دی ہے پانچ رکعت پڑھا دی گفتگو ہو گئی لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی نماز کو باطل قرار نہیں دیا کہ گفتگو ہو گئی نماز باطل ہے چلو پھر سے پڑھتے ہیں چار رکعت نہیں بلکہ آپ نے جب یہ سنا کہ مجھ سے بھول ہو گئی تو آپ نے صرف دو سجدے کیے پتہ یہ چلا کہ اگر سلام پھرنے کے بعد کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے تو اس گفتگو سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے صرف سجدے کرنے کی ضرورت ہے کہاں گئے محبت رسول کے ٹھیکے دار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول سے محبت ہے اللہ کے رسول نے تو نماز نہیں دہرائی ہے اللہ کے رسول نے تو اپنی نماز کا یادہ نہیں کیا صرف دو سجدے کیے ہیں بس اور دو سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا انما بشر میں بھی ایک انسان ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں نور ہے عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے اور یہ تو بڑا زبردست مسئلہ ہے یہ بھی محبت رسول سے تعلق اللہ کے رسول کو انسان مانا جائے یا نور مانا جائے قرآن کریم کی آیات اس بات پر شاہد ہیں اسلامی cassette cassette Salafi Manzoor Colony Gujjar Chowk Karachi معراج جب اللہ کے رسول کو ہوئی اور اللہ کے رسول براق پر بیٹھ کر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا لفظ استعمال کیا ہے قرآن اٹھا کر دیکھو سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بابرکت وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذي اسرا برسوله لیلا من المسجد الحرام اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بابر کہتے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو اور یہ بھی نہیں کہا سبحان اللہ بھی نور ہی یہ نہیں کہا کیونکہ کا لفظ اگر استعمال کیا جاتا تو فرشتے تو روزانہ آتے اور جاتے ہیں پھر کیا کمال تھا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا جائے تو کیا کمال تھا اس لیے جہاں امریکہ کی میزائل نہیں پہنچ سکی جہاں امریکہ آج بھی چاند تک لوگ پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی سورج تک نہیں پہنچ سکے لوگ ابھی سیارے اور باقی ہیں جب یہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے اگر میرا بندہ محمد رسول اللہ تو جنت و جہنم کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے معراج تک ہو جائے آپ کو معراج بھی کرائی گئی بیت المقدس تک آپ کو لے جایا گیا ہاں تم بھی تو بندے ہو اگر اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو جہاں تک محمد رسول اللہ پہنچ گئے تم کیوں نہیں پہنچ کے دکھا دیتے ہو سبحان اللہ سورا بے ہی یہاں پر لفظ عبد استعمال کیا کہ جیسے تم میرے بندے ہو محمد رسول اللہ بھی میرے بندے ہیں بس عبد کا تعلق ہے عبد عبد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ کا بندہ وہ عبد ہے یہاں تک کہ کافر بھی عبد ہے عبد کے معنی غلام یہاں پر لفظ عبد استعمال ہوا ہے اور دیکھیے عرب کے لوگوں نے جب اعتراض کیا یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بنا لیا اسلامی کیسٹ کا مرکز Salafi Cassette Centre Manzoor Colony Gujjar Chowk Karachi تب اللہ نے اسی لفظ عبد کو استعمال کیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ اے لوگو اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے جو ہم نے اپنے بندے یہ نہیں کہا کہ نزلنا علی نورنا نزلنا علی رسولنا یہ نہیں کہا اللہ نے نزلنا جو قرآن ہم نے اتارا اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی تو انسان ہو اگر محمد اور اس کے ساتھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو فاتو بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر عرب کے لوگوں کی طرح محمد رسول اللہ کو نہ سمجھا ہوتا تو چیلنج کس بات کا چیلنج کس کو دو گے بھائی بھائی دو پہلوان اگر مقابلے پہ آ جائیں اور ایک بارہ سال کا ہو ایک سترہ سال کا ہو تو آپ دونوں کا مقابلہ سمجھیں گے ایک کا وزن ساٹھ کلو ہو دوسرے کا وزن بیس کلو تو آپ برابر کا سمجھیں گے بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ نے برابر سمجھا محمد رسول اللہ کو بھی اور عرب کو بھی اگر تمہیں محمد کے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ شک ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی تو میرے بندے ہو جیسا وہ کھاتا پیتا ویسے تم بھی کھاتے پیتے ہو اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو فاتو سورت اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور علماء بیٹھے جانتے بھی سورت نکرا استعمال کیا ایک صورت بنا لاؤ اور چھوٹی سے چھوٹی صورت سورت آتے کا ون ارے نشانے کا ول ابتر جاؤ اس جیسی صورت بنا لاؤ اور لکھ دیا تھا حسان ابن ثابت نے خانہ کعبہ پر ان ان کل کوثر فصل لے کا کا ونر ابتر اور کہا یہ میرے شعر ہیں کمی نکالو عرب کے اندر شعر و شاعری کا بہت مقابلہ چلتا تھا ایک آتا تھا ہاں، اس میں یہ کمی ہے نکالا دوسرے شاعر نے تو شعر لکھا اس میں یہ کمی ہے اس نے بھی کمی نکالی اور جب حسان ابن ثابت نے یہ شعر لکھ کے کہا کہ ہاں، اس میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی ایک کمی ہے ایک شیر دو لائن کا ہوتا ہے یہ دو شیر نہیں ہے تین لائن ان ہی کل کا سر فصل لے لے رب بھی گو ہر چلو ایک شیر ہو گیا ان نشان کا گول اب تر دوسری لائن کہاں گئی لیکن بات تو پوری ہو رہی ہے دوسری لائن ہو رہا ہو رے پہ بھی ختم ہو رہا عرب کا سب سے بڑا بلی کو فسی اٹھا کہنے لگا کہ مجھے موقع دو کہ میں اس میں چوبیس گھنٹے میں رات و دن میں کوئی کمی نکالوں حسان ابن ثابت نے موقع دے دیا دن بھر لگا رہا کوئی کمی نہ نکلی رات بھر جوجتا رہا رات بھر الجھا رہا لیکن کوئی کمی نہیں نکال سکا تو اس کے نیچے ایک لائن بڑھا کر چوتھی لائن کا اضافہ کر دیا لوگوں نے پوچھا بتاؤ بتاؤ تو صحیح تم نے کچھ کیا کہا ہاں میں نے اس ادھورے شیر کو میں نے پورا کر دیا اس میں چوتھی لائن کی کمی تھی کمی تو نہیں نکال سکا لیکن چوتھی لائن بڑھا کر میں نے اضافہ کر کے ان کو دو شیر بنا دیا لوگوں نے کہا چوتھی لائن کیا ہے کہ جاؤ خود جا کر دیکھ لو لوگوں نے کیا دیکھا چوتھی لائن اس نے جو بڑھائی تھی اس میں اپنے اعتراف کرتا ہے اپنی کوتا ہی کا اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے انا آتینا کل کوثر فصل لربک ان شانیک هو اللبتر اس کے نیچے وہ ایک چوتھی لائن کا لائن اپنی طرف سے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر لکھتا ہے کہ اوپر والی آیتیں اوپر والے الفاظ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتے اے حسان تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ میرا شعر ہے حسان پڑھتے ہوئے آتے ہیں یقیناً تم نے بالکل صحیح پہچانا تنزیل من رب العالمین یہ اوپر والے الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں یہ ہے چیلنج اگر تم بندے ہو اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہارے درمیان رہتے ہیں اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے بناؤ جب مد مقابل سمجھا تبھی تو چیلنج دیا ورنہ کیا معنی رکھتا ہے اچھا کوئی آدمی اگر ایک فرشتے کو اور ایک انسان کو چیلنج دے کہ دیکھیں دونوں میں سے کون زیادہ دن تک بھوکا رہ سکتا ہے تو یہ کوئی مقابلہ ہے ایک مخلوق کھاتی ہی نہیں اور دوسری کو آپ چیلنج اور یہ کہہ رہے کہ مد مقابل ایک کو آپ نور مانیں اور دوسرے کو آپ بندہ مانے اور پھر یہ کہیں کہ چیلنج پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے اس چیلنج کا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ واشد ان عبدہ و رسولہ اے لوگو اگر تمہیں محمد رسول اللہ کے مذہب میں آنا ہے تو محمد کو رسول ماننے سے پہلے اس کی ابدیت کا اقرار کرو اس کے بندے ہونے کا اقرار کرو یہ کہو کہ محمد رسول بعد میں پہلے اللہ کے بندے پھر بعد میں اللہ کے رسول ہیں اگر تم نے رسول مانا بندہ نہ مانا تو مومن نہیں اور بندہ مانا رسول نہ مانا مسلمان تب بھی مومن نہیں عقیدے کی اصلاح کر دی اشہد ان محمد عبدہ و رسول او لوگوں کیوں لڑتے ہو جھگڑتے کیوں ہو تم نور کہتے ہو کہتے رہو لیکن پڑھتے تو تم عبدہ ہی ہو تم تو ہماری طرح ہی اللہ کے رسول کو بندہ ہی تو مانتے ہو اگر تمہیں واقعی نور پر اعتبار ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کلمہ بدل کر اشہد ان محمد نور ہو و رسول لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے ہو اس لیے کہ اس عقیدے سے تم بھی جڑے ہوئے ہو اس عقیدے عقیدے کو تم بھی تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہو یہ الگ بات ہے کہ اپنی برتری اور پیٹ کی روٹی اور پیٹ کی توند کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی ان نمانا بشر میں ایک انسان ہوں اور کیا بتایا انسان بھولتا ہے چوتھا مسئلہ کیا نکلا انسان بھولتا ہے اس لیے میں بھی بھولتا ہوں پتا یہ چلا کہ یہ پانچویں رکعت جو میں نے پڑھائی ہے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے پڑھائی ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں پڑھائی ہے ایسا نہ ہو کہ تم پانچ ہی پڑھنے لگو کہ نہیں نبی نے پانچ پڑھائی تو ہم پانچ پڑھا رہے ہیں یہ چیز میں ابن عبداللہ کی حیثیت سے دے گیا لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے یہ چیز میں نے نہیں دی ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد جو دیں اگر محمد جو دیں یہ کہتا اللہ تو پھر پانچ رکعت بھی ماننا پڑتی ہے اللہ نے یہ کہا کہ رسول جو دے وہ لے لو اور رسول نے چار دی ہیں اللہ کے حکم سے کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے ما ینتق عن الہوا مرحبا میرا رسول اپنے دل سے کچھ نہیں بولتا کل میں نے بتایا تھا ان کہاں آتا ہے وہاں پر ان تجاوز ان کسی چیز کو جدا کرنے کے لیے آتا عربی میں یا بالہوا بھی کہہ سکتا تھا اللہ ما ينطق بالہوا لیکن اللہ نے یہاں کہا کیا کہا ما ينطق عن الہوا ان تجاوز کے لیے آتا ہے عربی کا طالب علم پڑھتا رمیت السهم عن القوس میں نے تیر کو کمان سے پھینکا تیر کہاں گرا کمان ہمارے پاس ہے جس طرح کمان اور تیر کے درمیان دوری ہوئی اسی طریقے سے میرا نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا وہ اتنا دور رہتا ہے اپنی طرف سے بولنے میں جتنا تیر اور کمان کے درمیان کمان سے تیر نکلتا ہے وہ جتنا دور ہو گیا اتنا ہی دور ہے میرا نبی اپنی طرف سے بولنے میں ان تجاوز کے لیے آتا ہے کتنے مسئلے نکلے فیضا نصیب و رونی اور جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو پتہ یہ چلا کہ جب رسول جیسی حیثیت رسول جیسی شخصیت اگر بھول جائے تو اس کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے نماز میں تو ایرو گیرو کی حیثیت ہی کیا ہے ہر کس و ناقص کی حیثیت ہی کیا ہے پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھ دوسری دلیل اور ٹھیک ہو ام سلمہ فرماتی بخاری کی روایت ہے کہ میرے گھر کے باہر کچھ جھگڑا ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد دونوں لوگ اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا لے کر جب نبی اکرم کے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ زمین میری وہ کہتا ہے یہ زمین میری آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور سننے کے بعد آپ نے فرما دیکھو ان نمانا بشر میں ایک انسان ہوں اور میں نے تم دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر فسی انداز میں گفتگو کر کے اپنی بات کو اچھی طریقے سے پیش کر جائے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھی طریقے سے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے حالانکہ وہ جھوٹا ہو لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا لے جائے فمن قزئی تو بے حق کے مسلم اور میں اس مسلمان کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے اور میں اس کو یہ انہو صدق سوچ کر کہ یہ سچا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس کی دلیل سوچ سمجھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں زمین یا ٹکڑا تو اسی کو دے رہا ہوں جس کا میں سمجھ رہا ہوں لیکن اگر میرا یہ فیصلہ بدغمانی کی وجہ سے یا سو یا دلائل کی مضبوطی کی بنا پر جس کو میں دے رہا ہوں اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے اور میں کسی جھوٹے کو کسی مسلمان کا حق مار کر دے دوں تو میرا یہ فیصلہ بھی حق والے کے حق کو بدل نہیں سکتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ قِتَاتٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَا خُزْحَاو فَلْيَتُرُكَهَا میں اس کو پھر زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں چاہے تو وہ اس کو لے لے یا وہ اس کو چھوڑ دے اس جگہ پر آپ نے کیا فرمایا ان نمانا بشر میں بھی ایک انسان ہوں یا تین اور میرے پاس جھگڑا لے کے لوگ آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے میں فیصلہ غلط کر جاؤں کیونکہ جب تک جبرائیل ہمیں حق نہیں بتائیں گے تب تک میں میں تو اپنی طرف سے کچھ بول نہیں سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے تم دونوں نے مجھے فیصلہ مانا تو انسان ہونے کی حیثیت سے میں غلط فیصلہ کر جاؤں تو اگر انسان ہونے کی حیثیت سے میں غلط فیصلہ کر جاؤں تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں میں اس کو جن میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے کیوں جھگڑ لوگ زمین تیری ہے مجھے معلوم ہے اور اس کے بعد میں فوراً وہ صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے آپ نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تیری وہ اٹھا کہنے لگا یہ زمین میری نہیں ہے اے اللہ کے نبی میرے بھائی کی اسی کو دے دو دوسرا ادھر سے چیختا اللہ کے نبی یہ یہ جھوٹ بول رہا ہے زمین اسی کی ہے اسی کو دے دو حافظ احمد ابن الاسقلانی نے میں لکھا ہے دونوں اتنا جھگڑے اتنا جھگڑے کہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں اصل زمین کس کی تھی اور ان دونوں نے مل کر اس کو دین کے لیے وقف کر دیا خود اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ زمین کس کی ہے ٹھونکتے رہو دعوے امریکہ اگر یہ دعویٰ ٹھونکے کہ میں بہت بڑا امن پسند ملک ہوں تو اس کے دعوے کرنے سے اور اس کا دعویٰ ٹھونکنے سے وہ امن پسند نہیں ہو جائے گا کیونکہ دنیا کی نظریں اور دنیا کی عقل اور اذہان یہ اس بات کو گوارا کر کرنے کے لیے تیار نہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہاں یہ بات سب کے ذہن کے اندر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ پرور اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ملک ہے ہے ہے تو وہ وہ امریکہ اگر دعویٰ کرتا کہ میں امن پسند ہوں تو وہ اپنا ہی خود دعوے دار ہے کوئی آدمی اس کی گواہی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا تو ٹھونکتے رہو دعوے لیکن محمد رسول اللہ کی حدیثیں تو اس کے بالکل برخلاف ہیں محبت ہے اگر رسول سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانو جو اللہ کے نبی خود کہہ کر گئے ہیں یہ چیز محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ایک حدیث اور دے دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر آتا ہوں میں محمد رسول کے واقعات پر وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل رافع ابن خدیش فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے یا برنخ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے کھجور کے پودوں میں انہوں نے یہ مانا تھا نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور کے گابھے سے ملا کر زمین میں بوتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نر اور مادہ کر کے جب بوئیں گے تو زیادہ کھجور پیدا ہوں گے ایک کو نر بنا لیتے تھے ایک کو مادہ بناتے تھے جیسے میاں بیوی بی مرد عورت کی شادی ہوتی ہے تو نسل چلتی ہے ایسی وہ کھجور کے پودوں میں نر و مادہ بنا لیتے تھے یا نخل اس کی تعبیر کرتے تھے کیا کرتے تھے یہ نر ہے یہ مادہ ہے اور اس کو اس طریقے سے ملا کر زمین میں بوتے تھے اور یہ عقیدہ تھا ان کا اس طریقے سے زیادہ کھجور پیدا ہوں گی جب آپ نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا فرمایا ماضا تسنؤ یہ تم کیا کرتے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو کنہ نسنا صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو ایسے ہی کرتے آئے نسنا کانا جب فیل مظاہرے پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کے معنی یعنی ہم تو یہ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم تو برابر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہم ایسا ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی کھجور کے پودوں کو نر اور مادہ کے گابھوں کو ملا کر ہم زمین میں بوتے تھے اور اسی لیے ہماری کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں آپ نے کہا لو لکانا خیرن لو لم لکان اگر تم ایسا نہ کرتے اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہو تمہارے لیے تم اس چیز کو چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا لو لم لکان اگر تم اس چیز کو چھوڑ دو تو زیادہ بہتر یعنی کھجوروں میں کیا نرو مادہ بناتے ہو یہ کوئی شادی کی طرح رسم تو نہیں ہے کس سے نسل بڑھے گی اگر تم ایسا نہ کرو اگر تم اس کو چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے پھر مسلم کے الفاظ ہیں فتارا کو ان لوگوں نے اس کام کو نبی کے کہنے پہ چھوڑ دیا انہوں نے اس کام کو نبی کے کہنے پہ چھوڑ دیا فنقصت پس اسی سال کھجوریں کم پیدا ہوئی فنقصت ان کے ساتھ نقصان ہو گیا ذرا تصور کیجئے یہاں چار سال اگر بیٹا بیٹی نہ ملے چھ سال نہ ملے اور ایک بار کہیں آستانے پہ جائے اور ایک ہی بار میں ہو جائے تو آدمی کا عقیدہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے مانگ لیں گے محمد سے جو کچھ مانگنا ہوگا ابو الکلام آزاد کی سیرت اور سوانے ضرور پڑ جائیے گا بہت زبردست اور وہ تو ایسا سمجھو جیسے آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے تھے ابو الکلام کا بھی یہی معاملہ تھا ابو الکلام آزاد کے باپ وہ کبھی کبھی جب تقریر کرتے تھے تو ان کا عقیدہ جانتے ہو کیا تھا ان کا شیر تھا محبوب شیر سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد اس گھر میں جناب محمد رسول اللہ اس گھر میں امام الہند یا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے لیکن کس طریقے سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گھسیٹا تھا کون خریدے گا ان کو یہ لنگڑے لولے اندھے بہرے نہ کھاتے نہ پیتے بس اسی طریقے سے وہ اپنے باپ کے ہاتھ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے فنقص اسی سال کھجوریں کم پیدا ہوئیں فضا کا لہو مسلم کے الفاظ ہیں وہ آئے اللہ کے رسول کیا آپ نے منع کیا دیکھیے کھجوریں کم پیدا ہوئی ہم لوگ جیسا کرتے آ رہے تھے اب تک کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھیں اور آپ نے اب مجھے منع کر دیا کہ لم تفعلوا لکان خیرا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر اور ہم نے چھوڑا اور نقصان ہو گیا نقصان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه به واذا امرتكم بشيء من امر دنياكم فانما انا بشر میں تو ایک انسان ہوں یہ تم کو جو میں نے منع کیا تھا یہ میں نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے انسانیت کی حیثیت سے مشورہ میں نے تم کو دیا تھا جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی حکم دوں فخذوا به جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں فخو بھی تو اس کو لے لیا کرو وہ ایزا امر تم بش ابن امریکم اور جب میں تمہارے دنیا کے معاملے میں تمہارے کاروباری معاملے میں میں تمہیں کوئی مشورہ دوں فینما مانا بشر تو تم میری بات کو چھوڑ بھی سکتے ہو اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں جاؤ جیسا کرتے تھے ویسے ہی کرو پتا یہ چلا کہ رسول کی دو حیثیت ہیں محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت یہی چیزیں دی جیسے شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر غلام مرد ہو اور باندی عورت دونوں ہی اگر غلام ہو مرد اور عورت میاں بیوی دونوں ہی اگر غلام ہوں اور اس میں سے پہلے مرد آزاد ہو جائے تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے اور اگر پہلے آزاد پہلے عورت آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے غلام شوہر کو اور وہ آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے یہ اصول ہے اسلام کا اور آج بھی باقی ہے لیکن اب آج غلام بکتے نہیں ہیں اور باندیاں بکتی نہیں ہیں اس لیے وہ اصول تو حضرت مغیث اور بریرہ یہ دونوں ہی غلام تھے ایک کسی ایک کے بریرہ پہلے آزاد ہو گئیں اور بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں کیونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں میں مغیث کے غلام کے ساتھ کیوں رہوں بریرہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مغیث کو چھوڑ دوں گی اور میں دوسری شادی کر لوں گی لیکن مغیث ان کی محبت میں دیوانے تھے پاگل تھے جہاں بریلا جا رہی ہیں مغیز انہی کے پیچھے پیچھے بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہ یتوف خلفہا جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے ایسے ہی مغیز ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں جہاں بریلا وہی مغیز جہاں بریلا وہی مغیز اللہ کے رسول نے جب بریلا مغیز کی محبت دیکھی تو آپ نے کہا کہ ذرا میں مشورہ دوں مغیز بریلا کو کہ مغیز تو تیرے بغیر رہ نہیں پا رہا تو مغیز کو مت چھوڑ بلائے ادھر دیکھیے شریعت کا مسئلہ وہی ہے اپنی جگہ پر عورت پہلے آزاد ہو گئی وہ شادی کر سکتی ہے دوسری لیکن آپ نے جب مغیث کی یہ محبت دیکھی تو آپ نے مغیث بریرہ کو بلایا ادھر آئے بریرہ مغیث کتنی محبت کرتا ہے تجھ سے کتنی محبت جہاں تو جا رہی ہے مغیث تیرے پیچھے پیچھے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہا کہ کاش تو مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا اتنا پیار اتنی محبت دینے والا کون ملے گا تجھے میرا مشورہ ہے کہ تو اگر مغیث کو نہ چھوڑتی تو اچھا ہوتا تو مغیث کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کیے رہے اس کو مت چھوڑ اس نے فوراً سوال کیا تا امرونی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ بخاری کے الفاظ ہیں کیا کہتی ہے تامرونی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی یا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا آپ مشورہ دے رہے ہیں یعنی میں اس کو کا ترجمہ یہ کر سکتا ہوں آپ کی زبان یہ محمد ابن عبداللہ کی زبان ہے یا محمد رسول اللہ کی زبان ہے آپ مجھے محمد کی حیثیت سے مشورہ دے رہے ہیں یا رسول کی حیثیت سے حکم اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا مشورہ ہو تو بتائیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا انما پنکھا نہیں چلا چھوڑیے ان نما اناش پاؤ دیکھیے جب اس نے پوچھا یا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے دے رہے رہے ہیں ہیں مشورہ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا نہیں نہیں حکم تو نہیں دے رہا ہوں ان نما انا اشفاؤ میں تو سفارش کر رہا ہوں میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں تم مان بھی سکتی ہو نہیں بھی مان سکتی ہو یہ میرا حکم نہیں ہے تو اس نے کیا کہا بریرا نے اللہ کے رسول حکم تو نہیں ہے کہا نہیں مشورہ ہے کہا کہتی فلاح جاتا لیفی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے کیا کہتی ہے فلاح لیفی اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے کوئی ضرورت نہیں ہے مشورہ دینے کی میں ارادہ کر چکی ہوں مکیز کو چھوڑنے کا چھوڑ دوں گی کیونکہ یہ بات آپ نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں دی تھی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دی تھی یہ ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت بات لی بھی جا سکتی ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے اب تو جہنم میں جائے گی نا یہاں تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں زمین پہ لات ماروں گا زمین پھٹے گی آئے گا تو دھس جائے گا لوگ ڈراتے ہیں انڈیا میں بھی ایک بنگال ہے اور بنگال کی راجدھانی ویسٹ بنگال کی راجدھانی کلکتہ ہے کلکتہ میں آج بھی ایک آدمی ایسا ہے جو پیشاب کرتا ہے اور اس پیشاب سے میں انک ڈالتا ہے اور اس انک سے قرآن کی آیتوں کا تعویذ بنا کر لوگوں کو دیتا ہے آج بھی میں نے اس کے خلاف جب کلکتہ میں تقریر کی تو سات دن کی جیل ہو گئی تھی مجھے بہت مشکل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کبھی چودہ سو سال پہلے کے جائے گا کہ حق بات بولنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس آدمی سے کچھ کہہ سکے سردار بنا بیٹھا ہے کوئی اس کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں کر سکتا پیر بنا بیٹھا ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو اگلے پچھلے سارے گنا معاف ہیں نماز نہیں پڑھے گا اپنے پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھ کر دیتا اور لائن لگی رہتی ہے عورتوں کی وہاں جب ہم لوگوں نے وہاں جا کے تھوڑا سا احتجاج کیا کہتا ہے کہ بلاؤ ابھی زمین پہ لات ماروں گا پھٹے گی زمین زلزلہ آئے گا دھس جائے گا یہ آدمی میرے خلاف آواز اٹھاتا ہے یہاں اللہ کے رسول سے وہ عورت کہہ رہی ہے حکم ہے یا مشورہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مشورہ حکم نہیں کہتی فلا حاجت علی فی لا حاجت علی کوئی ضرورت نہیں یہ لا جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے وہی لا یہاں لا حاجت علی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس میں یعنی آپ کا مشورہ ہے کہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں، مجھے جھٹلا رہی ہے مجھے دھتکار رہی ہے کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ مشورہ تھا حکم اپنی جگہ پر ہے شریعت کا نفاذ اپنی جگہ پر